اس حدیث کی روایت ابان بن صالح نے مجاہد سے کی ہے ان سے تاؤس نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر سات دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اٹھانوے